السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1298 دوزخ سے بچنے کا نبوی نسخہ بہت اہم سبق ہے دھیان سے سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالی اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ تعالی بات کریں گے اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر ادھر ادھر دیکھے گا جب اپنی دہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا لہذا دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو ایک کھجور کا ٹکڑا سکھا روپ ہو وہ بھی صدقہ کر دو اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو کچھ کچھ نہ کچھ خیر خیر, خیرات کرتے رہو یہ ایک مرتبہ حدیث پھر سے سن لیجیے اور یاد کر لیجیے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالی اس طرح کلام فرمائیں گے کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا جب اپنی دہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال سے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا لہذا دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو میرا یہ حدیث بخار شریف میں میرا یہ سبق ملتے ہی کم سے کم دو روپیہ تو صدقہ کر ہی دینا کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنا ضروری نہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا سے ادنا مثال بیان کی بھائی آپ دو روپیہ تو کسی کے گھر میں کھجور نہیں ہے کوئی بات نہیں دو روٹی دے دو کسی کے گھر میں جو ہے دو روٹی نہیں ہے مسجد میں جا رہا ہے دو روپیہ مسجد میں ڈال دو یہ مسجد میں جو ڈبے رکھے رہتے ہیں کم سے کم دو دو روپیہ ڈالتے رہو ڈالتے رہو ڈالتے رہو صدقے کے کئی قسمیں ہیں یہ یاد رکھنا یہ جو ہے نفی سب کا ہے اس سے ایک سب کا جو ہوتا ہے واجب ہوتا ہے جو زکات کی شکل کا ہوتا ہے لیکن یہاں جو کہا گیا کسی فقیر کو دے دو دو روپیہ دے دو مسجد میں دو روپیہ ڈال دو ہاں اور یہ دو دو چیزیں دینے کی مستقل فضیلت ہے دو روٹی دے دینا کسی کو کسی کو دو لنگیاں دے دینا کسی کو دو ٹوپیاں دے دینا کسی کو دو رومال دے دینا کسی کو جو ہے یہ دو دو کے منن فقط ہو جائے سبھی اللہ یہ مستقل ایک حدیث ہے بعد میں انشاءاللہ شاء کروں گا بس آج کا سبق تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر لو اور اس کی عادت ڈالو اور اپنے ہاتھ سے سبق کی آڈر ڈالو خود اپنے ہاتھ سے دو فقیر کے ہاتھ میں دو تو اپنے ہاتھ سے دو حدیث شریف میں آتا ہے اپنے ہاتھ سے اگر کوئی آدمی فقیر کے ہاتھ میں دے گا تو اللہ تعالیٰ بری موت سے اس کی حفاظت کرے گا یہ یاد رکھنا اپنے ہاتھ سے دینے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خیرات و کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين